آپ ظالم سے نہیں پوچھتے اور مظلومہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کس گنا نے قتل کیا گیا جواب جواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرز ہوتی ہے مجرم کو سزا دینے کی کہ مجرم ایسا بڑا مجرم ہے کہ ہم اس کو خطاب ہی نہیں کرتے مجرم ایسا بڑا مجرم ہے کہ ہم اس کو ہاں جس طرح کہ آج کسی مظلوم کو مارا جائے اور ظالم اور مظلوم دونوں تمہارے پاس آئے تو تم ظالم کی طرف توجہ نہیں کرتے مظلوم تو کچھ ہاں بھی بتا تجھے کیوں مارا گیا ہاں جی یہ بھی ایک طریقہ ہے جب زندہ زندہ گور کی ہوئی پوچھی جائے گی کہ کس گنا کے قتل کی گئی ویسا سو ہو فو نو شیرت جی اور جب کہ خعیف اور اعمال نامے ہے نو شیرت کھول دیے جائیں گے کھول کر رکھ دیے جائیں گے تاکہ ہر ایک اپنے اعمال کو دیکھ لے ویسے سماؤ کو شیتک اور جبکہ آسمان چھیلے جائیں گے سمجھا وہ میں نے بتایا تھا کہ آسمان کتنی دفعہ پھٹے گا دو دفعہ پہلی دفعہ فنا کرنے کے لیے دوسری دفعہ پھٹے گا درمیان سے نزول غمام و ملے ہوگا یہ دوسری دفعہ ہے ادھر سماؤ کو شدت اور جبکہ آسمان چھیلے جائیں گے نوز گے ہاتھ ان کے نہا نوز گے ہاتھ ان کما یون الجلد جلد و انشاد یہ اکھیڑ دیے جائیں گے اپنی جگہوں سے جس طرح سے چمڑا بکری کے بدن سے اکھیڑا اور اتارا جاتا ہے جلال کا والا وہ جہنم فیرت اور جبکہ جہنم اور زیادہ بھڑکا دی جائے گی جہنم تو ابھی موجود ہے بھڑک رہی ہے لیکن کافروں کو دیکھ کر اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور زیادہ بھڑکا دی جائے گی اور جب کہ جنت عدلفت قریب کر دی جائے گی یہ چھ کام جو ہیں یہ نفخ ثانیہ کے عالمت نفا احضرت یہ جواب قسم ہے کیا ہے بارہ جملوں کا جواب ہے اور جان لے گا ہر نفس جو کیا کچھ اس نے حاضر کیا ہے من خیرن و شرن فلا اقسم بالخنہ سے الجوار الکنہ سے خیال کرو معنی کا خیال کرو پس قسم اٹھاتا ہوں میں لا لازہ ہے پس قسم کھاتا ہوں میں بالخنہ سے ساتھ پیچھے جانے والے ستاروں کے ساتھ ہیں میری طرف دیکھو پانچ ستارے ہیں جنہیں خمسا متحیرہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے لکھے ہیں آپ نیچے ہاں؟ لکھ لو ہاشیہ پر لکھ لو ہمت کرو متاحجی متحجرہ آج شمال طرف حاجی مغل خان کی طبیعت بہت خراب ہے قریب المرگ ہے لہذا جلدی چھٹی کریں کون ہے حاجی مغل خان اچھا ہمسا متحرہ لکھ لیے لکھو آگے زحل حلوے والی لام زہل مریخ مشتری زہرا آپا رد آپا رد زہر مریخ مشتری زہرا آپارود لکھ لیا یہ پانچ ہیں جو متاحیرہ ہیں اچھا تو جی۔ سمجھ آیا میری طرف دیکھو اب میں بات سمجھا رہا ہوں اوپر دیکھو تاکہ سمجھ لو بس بعد میں لکھنا یہ پانچ ستارے ان کو کہا جاتا ہے متاحجیر حیران ہیں یہ ان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے یہ ستارے جناب طلوع کرتے ہیں ہوتے ہوتے جب نصف میں آتے ہیں تو پھر پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ طلوع کرتے کا مانا یہ نہیں کہ رات کو طلوع کرتے جتنا دیتے یہ مراد نہیں ہوتا ہر ستارے کی اپنی منزل ہے طلوع کرتے ہیں آتے آتے آج رات یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے جب یہاں تک پہنچتے تو پھر پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اپنی منزل معلوم نہیں ہے اس لیے کیا ہے یہ متحیر آئے آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں جہاں استشاد کا کیا مطلب ہے یہاں استشاد کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ پانچ ستارے طلوع کر کے آدھے آسمان تک آ کر پھر پیچھے چلے جاتے ہیں تو تم لوگ دنیا میں آ گئے دنیا میں آ گئے مرو گے مرنے کے بعد پھر پیچھے دنیا میں آ جاؤ گے جہاں دنیا میں آ گئے تم موجود ہو گئے رونق ہو گئی مر جاؤ گے چھپ جاؤ گے پھر دوبارہ زندہ ہو کر پھر آ جاؤ گے پیچھے آ جاؤ گے یہی دنیا ہے نا میں نے بتایا نہیں تھا پیچھے کہ یہ زمین درست کر دی جائے گی یہی آسمان درست کر دیا جائے گا اسی زمین پر پھر ہم آ جائیں گے کچھ سمجھ آیا ہے کرو مانا بس میں قسم کھاتا ہوں بالخنا سے ساتھ پیچھے چلے جانے والے ستاروں کے الجوارے سیدھے چلنے والے کیا لکھا ہے الجوار سیدھے چلنے والے الکنا سے چھپ جانے والے کے میں طرف دیکھو سمجھا دوں بات الجوار الکنا سے کیا مطلب ہے کہ جس طرح باقی ستارے سیدھے اپنے مطلع سے طلوع کرتے ہیں چلتے چلتے چلتے اپنے مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں ادھر ادھر بالکل نہیں جاتے ہر ستارہ اپنی منزل میں جا کر اترتا ہے اسی طرح تم بھی قیامت کے دن زندہ ہوو گے اور ہر انسان اپنی جگہ پر جا کر قائم ہو جائے گا بات یہ چلنے والے الکنا سے چھپ جانے والے بلے لے لگا اور قسم ہے رات کی جب کہ پیٹھ دے کر چلی جاتی ہے اور قسم ہے صبح کی جب کہ آنے لگے تنا کا مانا آنے لگے جبکہ جزا مقدر ہے لتر ان تابا تابا کن کن سمجھا تمہارے اوپر بھی کئی حالات آئیں گے اور پیچھے ہو بھائی ہوئی باتیں ہیں جس طرح رات آتی ہے اور اس میں کئی حالات پیدا ہوتے ہیں جس طرح صبح کے وقت کئی حالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح قیامت کے دن تمہارے اوپر بھی کئی حالات آئیں گے بس بات ختم ہو گئی ان لقول رسول کریم اشارہ بس ہوئے <coughs> اشارہ بس ہوئے دلیل وہی بے شک یہ قرآن پاپ البتہ بات ہے رسول کی حضرت یہاں صفات رسول ملکی اب صفات ہوا یاد ہے نہیں ہے ہاں، خیال کرو صفات رسول ملکی نمبر ون بے شک یہ البتہ بات ہے رسول کی جو مکرم ہے قوت نمبر دو دوسری صفت جو صاحب ہے طاقت کا کوئی جن اس سے وہی کو چھین نہیں سکتا دل تیسری صفت نزدیک صاحب عرش کے مکین عزت والا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے متعین جی چوتھی صفت جس کا حکم مانا جاتا ہے جس کا حکم کیا کیا ہوا ہے تابے داری کیا ہوا سما امین وہاں کا معتبر جی وہاں کا وہاں کا معتبر ہے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے وہاں جانے اللہ کے ہاں یہ جی ہے بما صاحب حکم پھر مشرقین کے لیے زجر آ گئی اور نہیں ہے شب و روز کا ساتھی تمہارا بے مجنون پاگل حضرت یہ وقف اول رسول بشری ہے پہلے ملکی رسول کی سیکھتے تھے بشری رسول کی سفتیں اور نہیں ہے صاحب تمہارا پاگل بلا پدرا ہو نمبر دو اور البتہ تاکہ دیکھا ہے اس رسول بشری نے اس رسول ملکی کو اصل صورت میں میں بال مبین سات کنارے صاف کے کنارے صاف یاد ہے پیچھے پا رہے ہو ہاں کنارے صاف کے اندر بما ہوا لکھا نمبر تین نفی کہانت تیسری صفت ہے رسول بشری کی کہانت کی نفی ہے اور نہیں ہے وہ میرا پیغمبر اوپر غیب کی باتوں کے بے زنین بخیل میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کاہل بیٹھے ہیں پیسہ لیتے ہیں اور منہ کھولتے ہیں ایک بات بتاتے ہیں پھر پیسہ لیتے ہیں اور بات بتاتے ہیں میرا پیغمبر تو پیسہ نہیں لیتا جو کچھ میں اس کو غیب کی خبریں دیتا ہوں ساری کی ساری تمہیں بتا دیتا ہے معلوم ہوا یہ کاہل کل کا مسئلہ یاد ہے عالم جو دیر والا غیب ہی اور نہیں ہے وہ پیغمبر اوپر غیب کے بخیر بمار ہوا چوتھی سی پیغمبر رسول بشری کی اور نہیں ہے وہ قول کسی شیطان کا رجیمن جو راندہ درگاہ ہے تذہبونا پس کہاں جاتے ہو تم اس مطلب میں اس مطلب میں نہیں ہے یہ مگر نصیحت بس سارے جہان ہو گئے لکھا ہے بالعموم بے معنی ارادری بل بالعموم یہ سارے جہان کے لیے ہے لیمن شاہ لیکن بس اس انسان کے جو چاہے تم میں سے یہ کہ سیدھی راہ پر پر چلے کمانا یہ کہ سیدھی راہ پر چلے بالخصوص بے معنی اسقال بالخصوص بے اسقال الى مطلوب سمجھا عمومی طور پر تو سارے جہان کے لیے ہدایت ہے خاص طور پر ان کے لیے بس اس انسان کے جتنا ہے تو بما تشاؤنا پھر وہی بات آ گئی گو قرآن فی نفس ہی نصیحت ہے لیکن تذکر مشیت پر موقوف ہے جی مشیت پر موقوف ہے اور نہیں چاہتے تم مگر یہ چیز چاہے اللہ پاک رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہان والوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت سما ان ساتارت حضرت عزت سما اپنا عزت شمس و میں کیا فرمایا کہ ہر بندہ اپنے ٹھکانے پر چلا جائے گا اب فرمایا ٹھکانے سے بھاگ بھی نہیں سکے گا ٹھکانے سے بما ہوں انہا بے غائبین ابھی آ رہا ہے سمجھا غائب نہیں ہو سکے گا جس طرح آج کل پیسے دے کر بندہ تھانے پر گیا ہوا بندہ بھاگ جاتا ہے ایسا وہاں نہیں ہوگا عزت خما ان کا طرف اب آ جاؤ پڑھو یہ تخویف اخروی ہے یہ بھی نفقہ ثانیہ کے بعد کی بات ہے سمجھا نا سی موضوع صورت کیا ہے کوئی نہیں ہوگا سمجھا سی یہ اس کا موضوع نہیں ہے سمجھا جی آگے آ رہا ہے جہاں موضوع بما ہم غائبین سمجھا کہ کوئی بھاگ نہیں سکے گا سمجھا جی بعد میں صحیح کر لینا کوئی بھاگ نہیں سکے گا عزت سما ان کا طرف جبکہ آسمان پھٹ پڑیں گے لکھائے بعد نفقے اولا کے یہ پہلا پھٹنا مراد ہے اور جبکہ آسمان پھٹ پڑیں گے بیگل کبا کے بنتا سرت اور جبکہ ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے بے نور ہو کر وہاں تھا ان کا درخت بے نور ہو جائیں گے اب فرمایا بے نور ہو کر گر پڑیں گے نیچے ویزل بہار و فجیرت اور جبکہ سب دریا شور و شیریں اور جبکہ سب دریا میٹھا کڑوا کڑوے میٹھے سارے دریا فجیرت بہا دیے جائیں گے فجیرت کا من اور بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے اور بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے ابھی پیچھے کیا تھا ادھر بہار و سجیرا کیا تھا سجیرا سب دریا سمندر پر کر دیے جائیں گے اب پر ہونے کے بعد پھر ساری روئے پانی پانی ہوگا کیا ہوگا ہاں یہ سب سمندر دریا ایک ہو جائیں گے ساری زمین پر پانی پھرے گا جس کی وجہ سے پھر وہ میدانی میدان بن جائے گا زمین ہموار ہو جائے گی سمجھا بھی اور جب دریا سب دریا شور و شیریں فجرت بہا دیے جائیں گے اور بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے قبور و بوسرت ثانیہ طریقہ ثانیہ ہاں اب ثانیہ کے بعد کی باتیں آ گئی اور جب کہ قبریں اونٹ کو کھیڑ دی جائیں گی عالمت قدمت واخرت جواب قسم ہے کیا ہے جواب قسم جان لے گا ہر نفس کے کیا کچھ اس نے آگے چھوڑا کیا اور کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا یا جا انسان ہو یہ زجر ہے اے انسان کس چیز نے غافل کر دیا تجھے ساتھ تیرے پروردگار کے ارد کریم ہے جو بڑا مکرم مہربان ہے بے رب کا پرچل کیا ہے مان اول از اخترار جی۔ مان اول از غافل ہونے سے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ تیرا رب ہے الکری میں دوسرا ہے جو کہ مہربان ہے رب ہے پھر مہربان ہے اس سے تو تو غافل ہو رہا ہے اللہ خالہ کا نمبر تین وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تجھے فسوا کا فسوا کا کا معنی پس درست بنایا تجھے جی، پس درست درست بنایا تجھے لکھا چوتھا معنی ہے فعاد کا پس موت دل بنایا تجھے پس موت دل الخلق بنایا تجھے آدال کا اور سوا کا فرق کیا ہے کا تعلق زہری آدھار کے ساتھ اور آدال کا تعلق بات کے ساتھ ہے ایک فرق یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے سوا کا مانا صحیح سالم بنایا آنکھیں کان ناک دل دماغ سارا کچھ صحیح سالم دیا اور آدھا کا مانا ہے برابر بنایا یعنی ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا ایسے نہیں بلکہ دونوں برابر ہے ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی نہیں بلکہ دونوں چاہے برابر ہے ایک کان بڑا ایک چھوٹا نہیں بلکہ دونوں برابر ہیں یہ مراد ہے یہ بھی فرق ہے فی عورت ماشا عرب کا وقت پیٹ جس شکل کے چاہا ہے اس نے رکا باقا مرکب کر دیا تجھے بنا دیا تجھے یہ چھٹا مان اختیار ہے سارے انسان ہیں ساروں کے دو کان ہیں دو آنکھیں ہیں ایک ناک ہے ایک منہ ہے ایک سارا دل دماغ ہے لیکن شکلوں کا پھر بھی چاہے فرق ہے اشکال میں فرق ہے نہیں ہے یہی بات ہے یعنی باوجود اشتراک کے خلق و تصویہ و تعدیل کے یہ تھوڑے ان کے نیچے لکھ لو کوئی حج کی بات نہیں یعنی یعنی باوجود یعنی باوجود اشتراک اشتراک خلق اشتراک خلق و تصویہ و تعدیل کے استرا کے خالق و تصویہ و تعدیل کے لکھ لیا استرا کے خلق و تصویہ و تعدیل کے فی سورت بیچ جس صورت کے بھی چاہا ہے اس نے مرکب کیا ہے اس نے مجھے کل ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح تم کر رہا ہے بلکہ تم جٹلاتے ہو ساتھ جزا کے سمجھ رہے ہو ہاں طرف دیکھو سمجھنے بات لکھی ہوئی بارہ سنو بات اختیار کا معنی کیا ہے غافل ہونا ماغرہ کا بولو تو اختیار کا معنی کیا ہوتا ہے غافل ہونا اور اقترار کو دفع کرنے اور ختم کرنے والی چیز عقیدہ قیامت ہے چاہے قیامت کا عقیدہ ہوگا اور یہ عقیدہ ہوگا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے ہر اعمال کا ہر عمل کا ہر شیر کا کال کا جو ہاں حساب دینا ہے تو انسان کے دل سے غفلت نکلے گی اور خوف پیدا ہوگا اور عقیدہ عمل صالح کرے گا ایسا ہے نہیں اور اگر انسان قیامت کا قائل نہیں ہے حساب و کتاب کا قائل نہیں ہے تو پھر جو مرضی آئے کرے گا اقترار کا دافع وہ کیا چیز ہے عقیدہ قیامت اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو چیز دافع اقترار ہے یعنی عقیدہ قیامت خود اس کی تقریب کرتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے جو چیز دافع اقترار ہے جو چیز اقترار کو ختم کرنے والی ہے یعنی قیامت یہ خود اس قیامت کے بھی ممکن ہے اب کرو مانا تقریب دافع اقترار تقریب دافع اقترار ہے قیامت یہ اس قیامت کی بھی تقریب کرتے ہیں یعنی تقریب میں ایسے منہمک ہوئے کہ خود داف اخترار یعنی جو تقریب کر رہے ہو سمجھ آیا ہے بلکہ جٹلاتے ہو تم قیامت کو ان علیکم سے پہلے یہ تقریب خالی نہ جائے گی یہ تقریب خالی نہ جائے گی بلکہ اور بے شک اوپر تمہارے البتہ نگاہ بان ہے کا مانا نگاہ بان ہے نیچے لکھا ہوگا اعمال کے کرا من کا بس اول وہ مکرم اور معزز ہیں عند اللہ کاتبین لکھنے والے دوسری صفت یا تیسری صفت وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو ان انل ابھی شارت آ گئی بے شک نیک لوگ البتہ بھی نعمتوں کے ہوں گے وہ ان الفجارہ تخویذ اور بے شک فجار اور فاسق فاجر لوگ البتہ بھی جہنم کے ہوں گے داخل ہوں گے اس کو قیامت کے دن بما ہم یہ حضرت یہ احوال قیامت علی سبیر ترقی یہ ہے یہ دعوی صورت ہے یہ پھر داخل ہو کر پھر داخل ہو کر نہیں ہے وہ اس جہنم سے غائب ہونے والے بما ادرا کا پھر ڈراوا گیا اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ کیا ہے جن قیامت کا اس کے بعد کس چیز نے بتلایا تجھے کہ کیا ہے جن قیامت کا یوم اللہ کملے کو بجانے توحید علی سبیل ترقی بیان توحید مقبل سے ترقی ہے کیا ہے کے کہ نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا یاد ہے یہ بات سمجھایا ہوں کہاں مالک یوم الدین پر وہاں عبارت گزاری ہے لا تمل کو نفسم من النفوس لے نفسم النفوس سے شہ امن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا ول امر یوم اور سارے معاملات اس دن صرف اللہ کے قبضے میں ہوں گے اور سارے معاملات اس دن صرف اللہ کے قبضے کے اندر ہوں گے من بسم الرحمن الرحیم ويل للمقصصين الذين ذكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وذنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم سورہ متفقین کا مقبل کے ساتھ رفت سورہ انفقار میں پڑھا تھا بما ہم انہا کہ کوئی انسان اپنے ٹھکانے سے غائب نہیں ہو سکے گا جس طرح لوگ دنیا کے اندر جیل خانے سے یا تھانے سے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے بھاگ کوئی نہیں سکے گا غائب کوئی نہیں ہو سکے گا اب اس کے بعد سورہ متثقین میں فرمائیں گے کہ کوئی انسان رجسٹر اور دفتر سے اپنا نام کٹوا بھی نہیں سکے گا جس طرح مجرم لوگ پیسے دے کر سفارش کرا کے دنیا کے اندر رجسٹر سے اپنا نام کٹوا دیا کرتے ہیں اس طرح قیامت کے دن کوئی انسان اپنا نام کٹوا بھی نہیں سکے گا جی جس انسان کا نام لکھا گیا سو لکھا گیا اگے آ رہا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین بما ادرا کا ما سجین کتاب مرقوم جی اس کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے ماکبل کے اندر یعنی سورہ انفطار کے اندر اور سورہ متفقین کے بعد سورہ انشقاق کے اندر قیامت کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے قیامت کا کل بھی میں نے کہا تھا کہ ساڑھے چھ بجے سے وقت شروع ہوگا آج رحمانی نے دو دفعہ اعلان کیا ہے لیکن ابھی تک آ رہے ہیں ماقبل والی صورت اور ماباد والی دونوں صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے دن عادل و انصاف کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے دن قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے دن عادل و انصاف کا ذکر ہے تو عادل و انصاف کی مناسبت سے سورہ متفقین کی ابتدا کے اندر ایک عادل کی ایک صورت کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ جب لینے کا وقت آتا تھا تو پورا پورا لے لیتے تھے اور جب دینے کا وقت آتا تھا تو لوگوں کو گھٹا کر دیا کرتے تھے اس ظلم کا ذکر کر کے انصاف اور عدل کی دعوت دیتے ہیں اس مناسبت سے <clears throat> یہ سورت جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ سورت جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے نا ہجرت کر کے تو اس وقت مدینہ منورہ سے تھوڑا پہلے نادل ہوئی بعد کہتے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے نازل ہوئی بعد کہتے مدینہ منورہ سے تھوڑا پہلے تھے اور نازل ہوئی تھی یہ صورت کیونکہ مدینہ کے لوگوں کے اندر یسرف کے لوگوں میں یہ بیماری تھی اس وقت غالباً یہود و نصارہ کا یہود کا چونکہ غلبہ تھا اس لیے تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی حضرت نے ان کو یہ صورت سنائی تو ان لوگوں نے اس سے توبہ کر لی اور مفسرین کرام فرماتے کہ ہمارے زمانے تک اب مدینہ کے اندر کبھی بھی کھوٹ نہیں ہوتا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر کوئی مفسر ساتویں صدی کا ہے کوئی آٹھویں صدی کا ہے کوئی نویں صدی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور تک مدینہ منورہ کے اندر اب کبھی کمی نہیں کی جاتی بلکہ اوفن الناس یہ سارے لوگ اسے زیادہ دینے والے وہی ہیں مدینے والے ہیں <coughs> تھوڑا سا کم کام تمام جگہ تھوڑا سا زیادہ بسم اللہ الرحمٰفین یہ زجر ہے ابتدا کے اندر بڑی بربادی ہے واسطے گھٹانے والوں کے متفقین کا مانا گھٹانے والے یہ تقفیف سے مشتق ہے اس کا مانا ہے گھٹانا جیسے بڑی بربادی ہے واسطے گھٹانے والوں کے اللہ دینا عزق تالو تشریح متفقین کیا لکھا ہے تشریح متفقین وہ لوگ جب اکتالو جب کہ گھر لیتے ہیں اکتالو کا مانا گھر لیتے ہیں کیل لیتے ہیں گھر لیتے ہیں النا سے اوپر لوگوں کے یس توفونا تو پورا پورا لے لیتے ہیں جب ماپ لیتے ہیں گھر لیتے ہیں اور بعض چیزیں ہوتی ہیں نا موزونی جن کو بدل کر کے لیا جاتا ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں کیلی ان کو کیل اور بسی کے ساتھ لیا جاتا ہے جبکہ بھر لیتے ہیں اوپر لوگوں کے یس سو تو پورا پورا لے لیتے ہیں ویزا کالو ہم اور جبکہ بھر کر دیتے ہیں ان کو جب وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو یوگ سے رونا دیتے ہیں مانا سمجھ آیا ہے اور جبکہ بھر کر دیتے ہیں ان کو وزن وزن کر کے دیتے ہیں ان کو جو تو گھٹا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عزق تعلو علنہ سے اعلیٰ کا ذکر کیا گیا حالانکہ ہونا چاہیے تھا مینناہ سے عزق تعلو مینناہ سے جب لوگ اسے لیتے ہیں تو من کے بجائے اعلیٰ کیوں لایا گیا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں استعلا والا معنی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بڑے جبار ہیں کہ جب لینے کا وقت آتا ہے تو دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے کہتے جلدی کرو اتنا دو اتنا دو گے تو ہم لیں گے لوگوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر روب جماتے ہیں اور زیادہ لے لیتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ مراد ہے عزفطالو الناس ہے جب کہ بھرتی لیتے ہیں اوپر لوگوں کے مانا لوگوں کے اوپر سے مراد لوگوں پر روب جماتے ہیں اور لوگوں کو مرعوب کر کے دہشت زدہ کر کے زوری دور زیادہ لے لیتے ہیں سمجھ رہے ہو دوسری بات بظاہر تو یہ ان لوگوں کے حق کے اندر ہے جو قیل اور وزن کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں یہ آیت بظاہر تو صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جو لوگ قیل اور وزن میں کمی بیشی کرتے ہیں دینے کے وقت کم اور لینے کے وقت پورا لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت عام ہے کوئی انسان سن رہے ہو کوئی انسان جس نے دوسرے کا حق دینا ہے اور وہ پورا نہیں دیتا وہ اس زجر میں داخل ہے کوئی انسان جس نے کسی کا حق دینا ہے اور وہ پورا نہیں دیتا تو وہ اس کے اندر چاہے داخل ہے ایک مدرس ہے وہ پورا نہیں پڑھاتا تنخواہ لیتا ہے تو وہ بھی المتفین میں داخل ہے ایک مزدور ہے جو مزدوری کا وقت پورا نہیں لگاتا وہ بھی بیر المطفین میں داخل ہے ایک خامد ہے جو بیوی کے حق ادا نہیں کرتا وہ بھی بیر المتفقین میں داخل ہے کوئی عورت ہے خامد کا حق ادا نہیں کرتی وہ بھی عیسائیت کے اندر داخل ہے کوئی ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بھی بیر المتفقین میں داخل ہے خلاصہ یہ کہ جتنی حقوق واجبہ شریعت نے واجب فرمائے ہیں تمام حقوق جو ہیں ویل المتفین میں داخل ہیں جو انسان کسی کا حق ہٹائے گا وہ زجر کے اندر داخل ہے صرف قیل اور بدن یہاں مقصود نہیں ہے قیل بدن بطور مثال ہے جبھی حقوق کے جہاں چاہیں تو سن رہے ہو خیال کرنا ویل ویزا کالو ہم یہ دروازہ بند کر دو جی دروازہ بند کر دیجیے ویزا کالو ہم اور جب کہ بھر کر دیتے ہیں ان کو یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو یخسرون گھٹا دیتے ہیں اللہ ترغیب توبہ کیا لکھا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے رب العالمین کے سامنے پیش نہیں ہونا کیا مت نہیں ہے کیا حساب و کتاب نہیں ہے کیا کہ تم اتنے ظلم کر رہے ہو کہ دینے کے وقت جو وہ گھٹا کر دیتے ہو اللہ یا آیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ کہ بے شک یہ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ یا دنوں کے نیچے لکھا ہے یعنی ڈر کر توبہ کرنی چاہیے نہیں لکھا ہے اوپر لکھ لو علاج یا دنوں کے اوپر مقصد یہی ہے نا کہ اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کر توبہ کرنا چاہیے یعنی ڈر کر توبہ کرنا چاہیے یعنی ڈر کر توبہ کرنا چاہیے لکھ لیا ہے یعنی ڈر کر توبہ کرنا چاہیے سمجھا اللہ یزن دن آیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ کہ بے شک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے لے یومن عظیم بیچ دن بہت بڑے کے تھے فی ہے بیچ دن بہت بڑے تھے یوم یقوم الناس ہو تشریح ہے یوم عظیم تشریح یوم عظیم جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ منتظر وقت رب العالمین کے لوگ میدان معاشر کے اندر جمع ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لانے اور فیصلہ کرے اللہ پاک جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ راہ دیکھتے رب العالمین کا منتظر رب العالمین کے یعنی اس کے فیصلے کے منتظر ہوں گے کلّا ان کتاب الفجار مقدمہ جزا یعنی محفوظیت اعمال مقدمہ جزا یعنی محفوظیت اعمال جزا کا مقدمہ ہے کہ اعمال محفوظ ہو میں کیونکہ اگر اعمال محفوظ نہیں تو جزا نہیں دی جا سکتی نا کیونکہ جزا میں قدر اعمال ہوگی تو اعمال کا علم ہوگا تو جزا بھی ہوگی <coughs> میری طرف دیکھو اور صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ فجین ایک مقام ہے ساتویں زمین کے نیچے ساتویں زمین کے نیچے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ بڑی خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا پیدا ہو جاتی ہیں خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرے کا تیسرے کا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتویں آسمان کے اوپر عرش کی دائیں جانب ایک مقام ہے جسے علی جین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا علی جین وہاں جا کر اس کا جو وہ نام اعمال لکھتے ہیں نا فرشتے جو وہ عمل کرتا رہا وہ نام اعمال دفتر بھی وہاں جمع کروا دیا جاتا ہے اور جس طرح دنیا کے اندر دفتر کے اندر وہ مثلیں جمع ہوتی ہیں وہ دفتر نامہ اعمال بھی جمع کروا دیا جاتا ہے باقاعدہ پر نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا نام اعمال ہے اور اس کی روح کو بھی وہاں انلیجین میں جگہ دے دی جاتی ہے اعلی حسب بل مراتب حسب المراتب مراتب وہاں جگہ دے دی جاتی ہے جس کا درجہ اونچا تو جگہ بھی عمدہ درجہ ہلکا تو جگہ بھی ہلکی سمجھا بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو جو روح پہلے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کو ملنے کے لیے حال احوال کرتے ہیں اس سے فلانے کا کیا حال ہے فلانے کا تو فلانے کا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا ہے آ گیا ہے ان کا ہو پھر وہ تو ہاویہ میں چلا گیا پھر سمجھا نا سر اور اگر کوئی کافر ہوتا ہے اس کی روح کے ساتھ بدبوئیں ہوتی ہیں زبردست وہ جب آسمان پر جاتا ہے آسمان کے ملکہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے آئے گا قرآن پاک میں انشاءاللہ شاء اللہ تو السماء چلو ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلا کرتے تو وہاں سے جو پھر اس روح کو پھینکا جاتا ہے وہ ساتویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے سجین اس کے اندر جا پڑتا ہے سمجھا تھی پھر اس جین کے اندر اس کا نام ہے اعمال جو ہے کافر کا وہ بھی وہاں جمع کر دیا جاتا ہے اوپر نام لکھ کر کے یہ فلاں بن فلاں کا نام ہے اعمال ہے اور اس کی روح جو ہے اس جین کے اندر پھر عذاب کے اندر مبتلا کر دی جاتی ہے اعلی حق بل مراکب سمجھ رہے ہو اب اس کا ذکر ہے کل کتاب الفجار کلّا بے من حق کا ہے حق کا کر رہا ہوں پکی بات ہے ان کتاب الفجار بے شک نام اعمال فجار کا کتاب حضرت کتاب بے معنی مکتوب ہے کیا ہے ہاں، لیکن مرادی معنی آپ یہاں یہی کرو گے بے شک اعمال نامہ فجار کا کافروں کا البتہ بیچ سجین کے ہے البتہ بیچ سجین کے جو کلّا ان کتاب الفجار لفی سجین پر دعویٰ لکھا ہے کہیں ہاں یہ دعوی صورت ہے کہ وہ دفتر جو ہے جس میں نام لکھے ہوئے ہیں وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ اپنا نام کٹا لے لے دفتر سے سمجھا سی فجین پر لکھا ہوا ہے ہاشیہ فجین وہ ایک مقام ارض سابعہ میں مستقر ارواہ کفار کا ہے لکھا ہوا ہے کس کا حوالہ ہے ہاں خانی صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ آمدن دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں اور یہ دیوبندی نہیں ہے کچھ کا کچھ کہتے ہیں انشاءاللہ شاء مسئلہ آئے گا میں عرض کروں گا سمجھا کہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے حیرانگی کی بات ہے المحمد المفند کے اندر دس خط ہیں سارے مولویوں کے اور جب ان علماء کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کے دس خط ہیں کفایت المفتی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تھانوی صاحب کے دس خط ہیں تھانوی صاحب کے بیان القرآن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے جی حیران ہو جاتا بندہ اب دیکھو یہ ان کا اس لیے دیا گیا کہ جو فتوا لگاؤ ان پر لگاؤ لفی سجین البتہ سجین کی ہے سجین وہ ایک مقام ارض ساد میں مستقر ارواہ کفار ہے سمجھا جی وما ادرا کا استفام تحویلی چلتا ہے استفام تحویلی ڈرانے کے لیے ہے اور کس چیز نے بتلایا تجھے کیا ہے سجین حضرت ما سجین کا معنی کرنا ہے نیچے لفظ لکھے ملا کر کیا ہے نام عمل سجین میں رکھا ہوا کیا ہے نام عمل سجین میں رکھا ہوا یہ تعویل نہ کرو نا تو آگے پھر نہیں بنتا وہ ماں کا ما سجین کتاب عمر سجین کیا ہے کتاب ہے حالانکہ سجین کتاب تو نہیں سجین تو مقام ہے جس کے اندر کتاب رکھی جاتی ہے اس لیے یہ لگ ساتھ ملا رہے ہیں اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ چاہے نام عمل جین میں رکھا ہوا کتاب عمر سمجھا جی وہ وہ کتاب ہے لکھی ہوئی کیا مطلب ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو لکھ دیا گیا بس اب اس کے اندر نہ اضافہ ہوگا اور نہ اس کے اندر محب ہوگا اور مٹایا جائے گا کچھ بس جو کچھ لکھا گیا تو لکھا گیا بس ختم کتاب عمر وہ کتاب ہے لکھی ہوئی ویل یوم بیان جزا پیچھے کیا تھا مقدمہ جزا اب کیا ہے بیان جزا بڑی بربادی ہے اس دن واسطے مقدے کے جٹلانے والوں کے سمجھا جس میں جزائے اعمال بھی ہے وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں سات دن قیامت کے بما جو کرزے بو بی او صاف مقدبین یعنی اور نہیں جٹلایا کرتا اس قیامت کے مگر ہر وہ انسان جو موت دن نمبر ون حد انسانیت سے نکلنے والا ہے فل قرآن جی۔ کس بات کے اندر اس بات کے اندر موت ہے حد انسانیت سے نکلنے والا ہے غلط غلط عقیدے اس نے بنا رکھے ہیں اسیم نمبر دو جو بڑا گنہ گار ہے عمل کے اندر جس میں اعمال کے اندر بڑا گنہگار ہے یہ عقائد کے اندر حد سے نکلنے والا ایجاط علیہ جو تیسری صفت ہے اس کی اور یہ شکوا ہے جب پڑھی جاتی ہے اس مقدم بال قرآن پر ایتے ہیں ہماری تو کہنے لگتا ہے یہ تو جھوٹے قصے ہیں پہلے لوگوں کے میاں ایمان قبول کرو ورنہ قوم عاد برباد ہو گئی قوم سمود قوم لوت قوم شعیب وغیرہ یہ تو مولویوں نے ایسے مشہور کر رکھا ہے سمجھا سی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب جھوٹ موٹ ہے کہتا ہے یہ جھوٹے کسے ہیں پہلے لوگوں کے کل کلّا کا مانا یوں نہیں کلّا کا مانا یوں نہیں یہ کس ہیں یہ کس سے نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ رات دن مشرقانہ اعمال کر کر کے ان کے دلوں پر رنگ چڑھ دیا ہے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اب حق ان کے دلوں میں داخل ہوتے ہی نہیں ہے کل تو نہیں ہے یہ بات ہر نہیں ہے اصل وجہ تقریب کی چاہے بلکہ بات یہ ہے کہ ران الا قلوبہم زنگ چاڑ دیا ان کے دلوں پر ماں وہ اعمال شرکیہ کفریہ جو ہیں رات دن قسم کرتے رہتے ہیں رات دن جو کفریہ شرکیہ اعمال کرتے رہتے ہیں ان اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چاڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اب ان کے دل جو ہیں وہ مہر جباریت کے نیچے آ گئے سمجھ رہے ہو <clears throat> حضرت مہر جباریت کے بارے میں جب بھی میں نے بات عرض ارضی عصاہیت کا حوالہ دیا او ختم اللہ والا قلوب بہن پر ہاں یہ وجہ ہے مہر جب کی کہ ان کی اعمال سبب بنے ہے رانا علا کلو ہم پر یہ لفظ ہے یعنی استعداد قبول حق نہ ہونے کی وجہ سے عنادن تقریب کرتے ہیں سمجھ رہے ہو قبول حق کی استعداد چونکہ چھین لی گئی اس لیے اب یہ ضد کر کے یہ انکار کر رہے ہیں بلکہ زنگ چاڑ دیا ان کے دلوں پر وہ امال ان اعمال شرک کفریہ نے جو ہیں رات دن کسب کرتے ہیں کلّا ان حضرت یہ کیا ہے بیان ویل ہے ابھی اوپر گزرا ہے نا ویل جو میں دل تو وہ چونکہ مجمل بات تھی اب اس کی در آ رہی ہے کلّا پکی بات ہے بے شک یہ لوگ دیدار اپنے پروردگار سے یوم اس دن اس دن البتہ روک دیے جائیں گے انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے روک دیا جائے گا میں تو مقصد یہ بھی بار بار آئے گا پرانے پاک میں والد صاحب بارثرحمہ اللہ مرشد حضرت حماد اللہ حالجوی رحمہ اللہ تعالی کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سنو بات انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی روح کو اللہ کے ساتھ عشق کے درجے کا تعلق تھا کیا تھا اللہ کا اللہ تبارک تعالی معشوق اور انسان کی روح کیا تھی عشق لیکن جب انسان پیدا ہوا دنیا میں آیا تو دنیا کے اندر یہ عوائق لگ گئے انسان کو یہ فلانی بلا فلانی بلا مصیبتیں چمٹ گئی ہیں تو وہ تعلق جو ہے وہ محجوب اور مستور ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے وہ چھپ چکا گیا ہے لیکن انسان جب دوبارہ زندہ ہو کر اگلے جہان میں جائے گا تو وہی تعلق عشق کے درجے کا پھر کر آئے گا سمجھا انسان کو خواب و کافر ہوگا یا مسلم ہوگا اس کو اللہ کے ساتھ وہی تعلق ہوگا جو ابتدا میں تھا یعنی عشق کے درجے کا تعلق اب جہنمیوں کو جہاں اور عذاب دیے جائیں گے ایک عذاب ان کو مستقل یہ بھی ہوگا کہ اللہ نہ ان کو دیکھے گا نہ اپنا دیدار کرائے گا اور نہ اللہ ان کے ساتھ بولے گا اچھے طریقے پر تو یہ ان کے لیے مستقل مصیبت ہوگی کہ جس طرح ایک انسان کا محبوب اس انسان کی طرف نہ دیکھے اور نہ اس کے ساتھ بولے تو انسان پریشان ہوتا ہے ان کو ایک مستقل یہ پریشانی لگی رہے سمجھ رہے ہو یہ اب بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے تو یہ کون سی سزا ہوئی گی جی؟ فرمایا یہ بہت بڑی سزا ہے ان کو ایک مستقل یہ مصیبت اور پریشانی ہوگی کہ اللہ نہ ہماری طرف دیکھتا ہے نہ ہمیں اپنے دیدار کراتا ہے نہ ہمارے ساتھ اچھا بولتا ہے کلار ان پکی بات ہے بے شک وہ لوگ اپنے دیدار اپنے پروردگار سے جو میں اس دن لمحوں البتہ روک دیے جائیں گے لکھا ہے عذاب روحانی نہیں کیا ہے ہاں یہ روحانی عذاب ہے ان کے لیے فما <coughs> انہم اچھا فما ان پر لکھا ہے نمبر دو عذاب آزاد جسمانی اور ساتھ لکھا ہے پھر اس پر بس نہ ہوگی پھر اس پر نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو ہمت کرو لکھ لو پھر اس پر بس نہ ہوگی یعنی عذاب روحانی پر بس نہیں ہوگی بلکہ جسمانی عذاب ہی ہوگا لکڑیا جائے پھر اس پر بس نہ ہوگی اس کے بعد بے شک البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم کو سما جو تجلیل تزلیل نیبائے دلیل کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ عذاب جو تھے تم ساتھ اس کے جٹلایا کرتے تھے تم جس عذاب کو جٹلاتے تھے وہ یہ عذاب ہے کل کتاب البرار پھر بشارت آ گئی کیا ہے پکی بات ہے بے شک اعمال نامہ ابرار نیک لوگوں کا البتہ علیین علی ہے کہاں ہے علی جین میں علی جین کے متعلق اب لکھا ہے حاشیے پر جب سطور جہاں بھی ہو دیکھ لو وہ ایک مقام سمائے ساب میں مستقر ارواہ مومنین کا ہے لکھا ہے میں آسمان کے اوپر سمجھا ارواہ مومنین کا مستقر ہے وہ لکھا ہے ہاکا قذافی تفسیر ابن کثیر ان قابن بیان ہے بے شک نام اعمال نیک لوگوں کا البتہ بیچ علیین کے ہوگا وما ادرا کا استفہام تفخیمی استفام تفخیمی یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے اور میں کیا پتا تجھے کہ کیا ہے نام اعمال علی جین میں رکھا ہوا نام اعمال میں رکھا ہوا وہی تعویل جو پیچھے کی تھی کتاب مرقوم وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی بس جو کچھ لکھا گیا تو لکھا گیا کوئی کمی بیشی نہیں یا شاد المقربون شوق سے دیکھتے ہیں اس کو مقرب فرشتے کیا مانا ہے شوق سے دیکھتے ہیں اس کو حاضر ہوتے ہیں شوق سے دیکھتے ہیں اس کو مقرر فرشتے فرشتے مقربان جو ہیں وہ جاتے ہیں پھر مومنین کے نام اعمال کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ عمل ہے یہ عمل ہے یہ عمل ہے جان دے دی مال دے دیا فلانا کیا فلانا کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یہ عجیب مخلوق ہے کہ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں وہ جی؟ شوق سے دیکھتے ہیں اس کو ان ابرارا بے شک نیک لوگ البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے اللہ مجالنا کے پر تکلف تختوں کے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے عجائے بات جنت کے کیا دیکھ رہے ہوں گے بات جنت کے سمجھا تھی فی وجوہے دیکھے گا تو ان کے منہ کے اندر ترو تازگی نعمتوں کی نعمتیں کھا کھا کے جو ہے وہ تازہ ان کے چہرے ہوں گے سمجھا تھی جس پاؤنا پلائے جائیں گے میرا شراب خالص مہر زدہ شراب خالص مختون ان کا مہر زدہ مہر زدہ سمجھتے ہو آج کل کے جناب بند ڈبے ہیں بند بوتلیں ہیں پرانے زمانے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی <clears throat> آج کل ایک اور چیز بھی ہے اس کی مثال موجود ہے ڈاک خانے میں جاؤ نا کوئی کارٹون ہو کوئی چیز ہو بھیجنے کے لیے تو وہ لوگ اس پر مہر لگاتے ہیں وہ ایک مسالا ہوتا ہے رنگ کا وہ بھی لگاتے ہیں اوپر اور اوپر مہر بھی لگا دیتے ہیں وہ مثالہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کھولے گا سمجھا نہیں وہ مکتوب الہ مرسل علیہ جو ہوتا ہے وہی اس مثالے کو توڑتا ہے اور پھر اس کو رسی وغیرہ یا جو بھی ہوتی ہے وہ کھول کر ڈبے کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وصول کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنتیوں کے لیے بند ڈبے آئیں گے کیا آئیں گے اور ان پر مہر جو لگی ہوگی لاکھ لگی ہوگی وہ مشک کی ہوگی ہاں مر رہے کن شراب خالص سے مختوم مہر ددا ختام ہو مسکن لاکھ اور اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی کس کی ہوگی مشک کی ہوگی وفی وہی کا اور بیچ اس کے زال ہاں، کا کا ہے دو چیزیں ہیں یہ قریب تو رحیق ہے یا کل نام آئے جنت یہ بہتر ہے اور بیچ نعمتوں کے پاس چاہیے رغبت رکھے رغبت رکھنے والے نہ نہ دنیا میں نہ دنیا دنیاویہ میں نہ بلکہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر رغبت رکھیں آخرت کی نعمتوں کے اندر اور اس کی تیاری کریں اور ملاوٹ اس کی مزاج ہوگا مانا ملاوٹ اس کی من تسنیم ان تسنیم سے ہوگی کس سے ہوگی اچھا تسنیم سے ہوگی آئن یعنی وہ ایک چشمہ ہے سمجھا یہ آئن جو ہے جب منصوب المدا ہے امدہ ہو مقدر ہے چشمہ ہے جو پیئیں گے ساتھ اس کی المقربون مقرب لوگ سمجھا بڑے بڑے سابقون مقربون جو ہوں گے وہ وہاں سے پئیں گے حضرت تسنیم کیوں کہتے ہیں تسنیم اس لیے کہ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ عرفہ شراب وہی ہے چاہے بولو تو صحیح کر پڑا کافور بھی ہوگا زنجبیل بھی ہوگا لیکن سب سے اعلیٰ کون سا ہے تسلیم اس کو تسلیم کہتے اس لیے ہیں سمجھا کہ سنم سے آئے سنم کا من ہوتا ہے سنم کا من اونچا حصہ کوہان اونچی ہوتی ہے نا اونٹ کی سمجھا اونچا حصہ اونچا اونچے درجے کی شراب ہوگی تو مقربین جو ہیں وہ تو خالص تسلیم کیے گے اور جو عوام مومنین ہیں ان کو تسلیم کی مزاج اور ملاوٹ دی جائے گی کچھ سمجھ آیا ہے لکھا ہے تمہارے پاس کہیں کچھ یعنی مقربین کو خالص تسلیم پینے کو ملے گی وہ ہاشی پر ہے ہاشی پر اوپر یعنی مقربین کو خالص تسلیم پینے کو ملے گی اور ابرار کے لیے ملاوٹ اور ابرار کے لیے ملاوٹ فی در المنصور عن قطادہ و مالک ابن حارث و ابن عباس و ابن مسعود و حضیفہ رضی اللہ تعالی ان الذین اجرم اب زجر آ گئی اور نیچے لکھا ہوگا غلطی اول تحقیر اہل حق سمجھا تھی یہ چودھری ہے نا یہ بڑے بڑے رے اور یہ کافر لوگ یہ ایمان والوں پر مسکریاں کرتے ہیں ہاں غائبانہ بھی اور سامنے بھی ان الدینہ اجرم ہو بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کانو تھے وہ دنیا میں کانو تھے وہ دنیا میں ان لوگوں من الدین آمنو ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا جد حکونا ہنسا کرتے تھے تحقیرن چل کا ہے تحقیرن ہاں تحقیر کے طور پر ہنسا کرتے تھے داڑھی دیکھتے تو ہنسنے لگ جاتے اور دیکھو جی لمبی لاڑی داڑھی ہے سمجھا دیکھتے تھے چادر جو ہے وہ آدھی پنلی تک تو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے اے لنڈی مجھلی والا کون بدے بھائی جی سمجھا نا اس طرح کی مسخریاں کرنا باتیں کرنا تھے وہ ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا ہنسا کرتے تھے ویزا مروب اہم نمبر دو ہے حالت حضور ہے اگر کوئی وہابی ان کے سامنے ڈاڑی والا گزرتا تو بس اشارے کرتا ہے جا رہا ہے فلانا جا رہا ہے فلانا جا رہا ہے سمجھا سی آنکھوں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ اشارے کرتے اور جبکہ گزرتے وہ مومنین بہم ساتھ ان کے یا تھا غام دونا تو اشارے کرتے تھے وہ غم منع اشارے مرادی منع ہے یا تھا غام دونا اشارے کرتے تھے وہ نمبر تین حالات غیبات جی کیا ہے جب مومنین موجود نہیں ہوتے تھے آج بھی کوئی پرچی نہیں دینی بالکل ویزن وہ دن کا جبکہ جاتے اپنے کے وہ دنیا دار مجرم لوگ ان قلب فقین تو واپس جاتے پک ہی بولیاں مارتے ہوئے بولیاں مارتے ہوئے کہ یہ ایسے تیسے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں سمجھا تھی او پیچھے ہو تم مذاہب اہل ہی تمکا سمجھا کہ گالیاں دیتا ہوا اکڑتا ہوا گھر چلا گیا گھر والے سمجھے کہ آج خان صاحب کسی کو لتا کر آ رہے ہیں سمجھا سی ویسا انقلب اور جب کہ واپس جاتے ہیں طرف اپنے اہل و عیال کے تو واپس جاتے ہیں بولیاں مارتے ہوئے ویزا اظہار نمبر چار کا ہے تیسری تیسری چیز ہے وہ غلطی نمبر چار ہے اور جب دیکھتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں بے شک یہ البتہ گمراہ ہیں جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے اللہ فرماتے وما اور سلو علیہم حافظین اور نہیں بھیجے گئے یہ لوگ اوپر ان ایمان والوں کے نگرانی کرنے والے بھائی مانو میں نے تمہیں ان کا نگران بنایا ہے کہ کبھی مسکریاں کرتے ہو کبھی کہتے ہو یہ گمراہ ہیں اپنی اصلاح کر لی ہے تم نے آپ کو بچا لیا ہے کہ دوسروں پر مصریاں کرتے ہو وما اور سلو پر لکھا ہے غلطی ثانی بے فکری از اصلاح خود غلطی ثانی بے فکری از اپنی اصلاح سے بے فکر ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ نہیں بھیجے گئے وہ اوپر ان کے حافظینہ نگرانی کرنے والے سمجھا اللہ نے پورا نقشہ پھینکا ہے آج کے لوگوں کا فل یوم اللہ دینا ثمرات حقیر مومنین پیچھے تھا تاخیر مومن اب اس کا نتیجہ کیا نکلا بس آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ کافروں پر ہنسیں گے کافروں پر دنیا میں کافر ان پر ہنسے تھے آج وہ کافروں پر ہنسیں گے حلل ارا کے اوپر پر تکلف تختوں کے دیکھ رہے ہوں گے حل صوبے بل کفارو حل بے مانا قد ہے قد ہے تحقیق بدلہ دے دیے گئے کافر ان افعال اور اعمال کا جو تھے دنیا کے اندر کیا کرتے تھے بس وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج جہنم کے اندر جل سڑ رہے ہیں اور ہمیں جو کچھ کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ مسئلے وغیرہ سب کا وہ بدلہ دے رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت سما ان و شکت حضرت <clears throat> ابھی آیا سورہ متفقین کے اندر کہ رجسٹر سے نام کوئی نہیں کٹا سکے گا اب فرمائیں گے کہ صرف یہ نہیں کہ رجسٹر سے نام نہیں کٹا سکو گے بھاگ نہیں سکو گے بلکہ مختلف حالات سے دو چار ہوو گے ہاں مختلف حالات آئیں گے ان سے دو چار ہوو گے کبھی سانپ کبھی بچھو کبھی گرم پانی کبھی سردی کا عذاب جہنم کے اندر اور جہنم سے پہلے اس صورت کا دعوی آخر میں کھڑا ہے لتر کبن پابا ان ان پابا جی۔ ایک حال کے بعد دوسرا حال اور اس کے بعد تیسرا حال مختلف حالات آئیں گے تمہارے پر عزت سما ان شفت تخویف اخروی طریقہ جی۔ ہے آخر پیدا کا ڈر جب کہ آسمان پھٹ پڑیں گے میں سب کا سمجھا آیا ہوں کہ کتنی دفعہ آسمان پھٹے گا دو دفعہ پہلی دفعہ اسنا کے لیے دوسری دفعہ نزول غمام اور ملائکہ کے لیے یہ دوسری دفعہ ہے اس لیے اوپر ہے لکھائے ب ثانیہ نفخائے جب کہ پھٹ پڑے گا آسمان بوقت نفخ ثانیہ اور نزول غمام و ملکہ ہوگا اور نزول غمام و ملکہ ہوگا غمام اور ملکہ کا نزول ہوگا وہ آزنت لے و شخت جی اور کان دے گا وہ آسمان اپنے رب کے حکم کی طرف کان دے گا آسمان اپنے رب کے حکم کی طرف وہ اور حق بھی ہے لائق بھی ہے اس کو کہ کان دے گے اللہ کے حکم پر کان دھرے اللہ اس کو جو حکم دیں گے کہ پھٹ جا تو وہ کان لگائے گا من توجہ کرے گا اللہ کے حکم پر وہ پھٹ جائے گا سمجھ رہے ہو یہ مراد ہے وہ آگے نت لے اور کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کی طرف وشقت حکت حقت جو ہے نا یہ جی، اپنا وحدہ مون سا کا اور یہ اپنا مجہور ہے حقت کا وہ سونا حقہ یہی کو سے ہے ہاں اور یہ لفظ لکھا ہے کے لگ بہا کر کان دے گا ضرور جی؟ حکم تکوینی انشقاق والا آدینت سے مراد ہے اس کا وقوع ہے وہ اوپر پر لکھا ہے کان دینے سے مراد یہی ہے کہ اللہ جب اس کو حکم دے گا کہ پھٹ جا وہ فوراً پھٹ جائے گا سمجھا کان دے گا مانا اللہ کے حکم کی طرف توجہ کرے گا و مدت اور جب کہ زمین دراز کر دی جائے گی تو کہ ربر اور چمڑے کی طرح دراز کر دی جائے گی زمین تو اب بھی دراز ہے لیکن اب زمین کے اوپر مکان ہے پہاڑ ہیں گڑھے ہیں دریا ہے لیکن اس اس دن جو ہے وہ صرف زمینی زمین ہوگی او میدانی میدان اور کچھ بھی نہیں ہوگا نہ مکان نہ درخت نہ پہاڑ نہ گڑھا نہ پانی ساری زمینی زمین ہوگی تو یوں لگے گا گویا زمین کو آج دراز کر دیا گیا ہے سمجھا سی جی؟ اور جبکہ زمین دراز کر دی جائے گی اور ڈال دے گی باہر جو کچھ اس کے اندر ہوگا خزائن دفائن مردے سب باہر نکال دے گی بتخلت اور خود خالی ہو جائے گی اور خالی ہو جائے گی وہ آزنت رب اور کان لگائے گی اپنے رب کے حکم کی طرف پت اور لائق بھی ہے کان لگانا یا ایوہل انسان ہو اب آ گیا جی ترغیب الامال صالحہ ترغیب الامال صالحہ کی ترغیب ہے اللہ فرماتے اے انسانہ تو آیا ہی اس لیے ہے دنیا کے اندر سے تو کسب کرنے کے لیے آیا ہے پھر تیرے اوپر موت آئے گی پھر تو اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہوگا سمجھا وہاں تجھے ان اعمال اور اس کسب کا بدلہ دے دیا جائے گا مانے کا خیال کرنا ہے انسان ان کا کا کا دا کا مانا ہوتا ہے کاسا با یک سے وہ کسب کرنا کا سے بن بے شک تو کرنے والا ہے الا رب کا الا رب کا پر محبوفات مانا کرو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت چل ہے ہاں رب کے پاس پہنچنے تک سے مراد موت ہے یعنی موت تک بے شک تو کسب کرنے والا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک قد ہن کسب کرنا تھا ملاقی ہے پس ملنے والا ہے اس کو اس کو کس کو سنو بات ملاقی ہے کہ ہی ضمیر جا رہا ہے قد ہن کی طرف کس کی طرف پس ملنے والا ہے اس کسب کو یعنی کسب کی جزا کو کسب کو یعنی کسب کی کیونکہ اس دن کسب نہیں ملے گا عمل نہیں ملے گا بلکہ عمل کی کیا ملے گی تو گویا کے عمل مل گیا نا عمل کی جزا مل گئی تو گویا اس کا عمل اس کو واپس مل گیا ہے خیال کو مانے کا بے شک تو کسب کرنے والا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک سب ملا پہ ہے بس ملنے والا ہے اس کسب کو یعنی اس کی جزا لکھی ہے ملنے والا ہے اس کی جزا کو مراد اثر کو یہ جو میں نے بتا دی ہے اما اوتی اب اشارت ہے پس ہے پر وہ انسان جو دیا گیا نام ہے امال اپنا دائیں ہاتھ میں پس ان قریب حساب کیا جائے گا حساب یسیرن بالکل آسان اللہ جاننا وجن قالب وجن قالب پر لکھا ہوگا اور حساب سے فارغ ہو کر اور حساب سے فارغ ہو کر واپس جائے گا طرف اپنے اہل کے مسرورن خوش ہو کر مسرور خوش ہو کر اپنے اہل کی طرف واپس جائے گا اہل سے مراد جنت والا اہل ہے کون سا اہل مراد ہے ہاں خیال کرو جنت والا اہل یعنی جنت میں جائے گا اور خوش ہو کر جائے گا مطلب دیکھو ایک سوال ہے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو نو مال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب یسیرن اور بالکل آسان ہوگا حالانکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کتنی مومن جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے گنہگار مومنین جو ہیں کچھ زمانے کے لیے جہنم میں جائیں گے پاک ہونے کے لیے سزا کھائیں گے اپنے گناہوں کی پاک ہو جائیں گے تو نکل کر پھر جنت میں آ جائیں گے تو پھر ان کے لیے تو حسابن یسیرہ نہ ہوا سوال سمجھایا ہے حسابن یسیرہ تو تب ہوئے آسان حساب سے جہنم سے مکمل بچ جائے وہ تو نہ بچے ان کو تو جہنم میں جانا پڑ گیا تو کیسے حساب یسیرہ ہو گیا جواب یہ ہے کہ حسابن جسیرہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بڑا نیک ہے تو وہ پہلے پہل جنت میں چلا جائے گا پہلے پہل اس کو نام مال صرف دکھایا جائے گا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا عرض کیا جائے گا پیش کیا جائے گا یہ طرح نام مال ہے جاؤ جنت میں سمجھ رہے ہو اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے اور جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کے لیے یسیر یہ ہے کہ ان کو دائمی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جانا جائے گا تھوڑے عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر نکل کر جنت میں آ جائیں گے تو جناب یہ بھی بہت بڑا یسیر ہے ہے نہیں بھائی ایک آدمی آباد آباد تک جہنم میں پڑا رہے جلتا سڑتا رہے سانپ بچھو گرم پانی سردی گنجیر وغیرہ وغیرہ اللہ پناہ کا فرما آئے اور ایک آدمی تھوڑے عرصے کے لیے جاتا ہے پھر نکل کر جنت میں آ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے